لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین والانعن عدائهم اجمعین تو آج کے اس تفصیلی فکری جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا وہ وہ بظاہر بہت عام سا لگتا ہے مطلب ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کرنا یا ہر بنی بنائی بات پر سوال اٹھانا ہر چیز کی منطق تلاش کرنا ہی اصل ذہانت ہے بالکل جسے ہم کریٹیکل آج کل جی ہاں اور یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس پر پوری جدید دنیا کھڑی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے اور آج ہم اسی کی کھوج لگائیں گے کہ کیا ہو اگر یہی ذہانت جب ایک خاص حد سے گزر جائے اور کسی اخلاقی مرکز سے کٹ جائے تو انسان کو فرون یا ابلیس بنا دے واہ یہ تو بہت گہری بات ہے ہے نا تو آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں یہ گفتگو دراصل سید جہان زیب آبدی کے مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک کے ایک نہایتی غیر معمولی حصے پر مبنی ہے ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسانی ذہن کام کیسے کرتا ہے علم کیسے پیدا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ہماری عقل وہی کے دائرے سے باہر نکلتی ہے نا تو وہ کیسی تباہی مچاتی ہے دیکھیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر تو شاید کچھ لوگوں کو بہت فلسفیانہ لگے مطلب ایسا لگے کہ شاید یہ صرف کتابوں کی باتیں ہیں لیکن اصل میں اس کا تعلق سیدھا ہماری روز مرہ زندگی سے ہے یعنی ہمارے دفتروں اور اسکولوں سے بھی جی بالکل ہمارے دفتروں ہماری درس گاہوں اور سب سے بڑھ کر ہمارے اپنے اندرون سے اگر ہم اس تحریر کے فکری منظر نامے کو سمجھنے کی کوشش کریں نا تو یہ کوئی عام معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے میں تو اسے انسانی شعور کی نفسیات کا ایک بہت گہرا ایکس رے کہوں گی ایکس رے یہ بڑی زبردست تشریح ہے شکریہ کیونکہ ماخذ میں جس باریک بینی سے انسانی سوچ کے ارتقا اس کی تنہائی اور پھر اس کے تکبر یا بندگی کا تجزیہ کیا گیا نا وہ واقعی سوچ کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے یہ تحریر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم علم اور ذہانت کے ان تمام تصورات پر دوبارہ غور کریں جنہیں ہم نے مطلب حتمی سچائی مان لیا ہے صحیح تو اس سفر کا آغاز ایک بالکل بنیادی تصور سے کرتے ہیں سید جہازیب آبدی نے جہاں تک میں سمجھا ہوں انسانی ذہن کے کام کرنے کے انداز کو دو بڑے رویوں میں تقسیم کیا ہے جی دو بڑی کیٹیگریز بتائی ہیں بالکل ایک کو وہ اشتہادی یا تخلیقی ذہن کرتے ہیں اور دوسرے کو تخلیدی یا ساختی ذہن اب اگر ہم عام مشاہدے کی بات کریں نا تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں مطلب ایک طرف وہ ذہن ہے جو ہر وقت بے چین رہتا ہے جو پرانی ڈگر پر چلنے سے انکاری ہے جو ہر بات کی علت اور حکمت تلاش کرتا ہے جی ہاں بالکل اور دوسری طرف وہ ذہن ہے جو روایت کا پابند ہے جو تسلیم کرنے پر یقین رکھتا ہے اور پرانے نظام کو بس قائم رکھنا چاہتا ہے تو مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے کہ کیا یہ دونوں رویے ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ان دونوں کا ہمیشہ تصادم ہی نظر آتا ہے یہ الجھن بہت فطری ہے کیونکہ ظاہری سطح پر یہ واقعی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اگر ہم نفسیاتی اور کائناتی میکینزم کی تھوڑی گہرائی میں جائیں تو حقیقت کچھ اور ہی ہے دراصل یہ دونوں رویے ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں تکمیل کرتے ہیں وہ کیسے اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال لے سکتے ہیں فرض کریں کہ انسانی معاشرہ یا یہ جو ہمارا علم کا سفر ہے یہ ایک گاڑی کی طرح ہے اب جو اجتہادی یا تخلیقی ذہن ہے نا وہ اس گاڑی کا انجن ہے اچھا انجن جس کا کام حرکت پیدا کرنا ہے بالکل انجن کا کام ہے مسلسل دھماکے کرنا توانائی پیدا کرنا اور گاڑی کو آگے کی طرف دھکیلنا اگر یہ انجن نہ ہو تو گاڑی ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی لیکن آپ خود سوچیں کیا محض ایک انتہائی طاقتور انجن کے بلبوتے پر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر چھوڑ سکتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں اس کا تو فوراً ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اسے بریک اور سٹیرنگ کی ضرورت تو پڑے گی نا جو اسے سڑک پر رکھے اور کھائی میں گرنے سے بچائے بس یہی بات ہے تقلیدی اور ساختی ذہن دراصل معاشرے کی وہ بریک اور سٹیرنگ ہے کیا بات ہے یہ مثال تو صورتحال کو بالکل واضح کر رہی ہے مطلب اجتہادی ذہن حرکت دیتا ہے اور تقلیدی ذہن اس حرکت کو ایک تحفظ فراہم کرتا ہے لیکن آم, میرا ایک سوال ہے کیا خالص اجتہاد یعنی ہر چیز کو صرف اور صرف اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا تنہا کافی نہیں ہے آج کل کے دور میں تو اسی کو سب سے بڑی خوبی مانا جاتا ہے نا اور یہی وہ مقام آتا ہے جہاں ماخذ ایک بہت گہری روحانی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے دیکھیں خالص اجتہادی فریم ورک اگر بالکل تنہا رہ جائے نا مطلب اگر وہ کسی اعلیٰ اخلاقی حدود یا وہی کے مرکز سے کٹ جائے تو وہ انسان کو ایک شدید قسم کی فکری خود پسندی کی طرف لے جاتا ہے جس کو ہم فکری ایگو کہہ سکتے ہیں جی بالکل ایگو اس کا میکینزم کچھ یوں کام کرتا ہے کہ جب ایک انسان مسلسل سوال کرتا ہے پرانے بت توڑتا ہے نئی چیزیں دریافت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اسے اپنی عقل کی طاقت کا نشہ ہونے لگتا ہے او وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی عقل ہی کائنات کا حتمی پیمانہ ہے جی یہ وہ موڑ ہے جہاں تخلیقی صلاحیت تکبر میں بدل جاتی ہے اور اگر ہم دوسری انتہا کو دیکھیں نا تو خالص تقلید جب وہ شعور اور مقصد سے خالی ہو جائے تو وہ فکری جمود بن جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ بس پرانی لکیریں پیٹتا رہتا ہے اور کوئی نئی سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی تو پھر ان دونوں کے درمیان وہ کون سا پل ہے جو انسان کو اس تباہی یا جمود سے بچاتا ہے خاص طور پر جب ہم مذہبی پس منظر میں بات کرتے ہیں نا جہاں خدا اور امام کی اطاعت کا ذکر بار بار آتا ہے تو وہاں یہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے ہاں کیونکہ عام تاثر تو یہی ہے نا کہ اطاعت یا تقلید کا مطلب ہے اپنی سوچ کو مکمل طور پر بند کر دینا بس جو کہا جائے وہ مان لینا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے ماخذ اس نقطے کو نہایت باریک بینی سے کھولتا ہے کہ خدا کا قرب یا معصوم کی اطاعت محض کسی اندھی پیروی کا نام نہیں ہے بالکل بھی نہیں یہ تو ایک بہت ہی متحرک اور زندہ عمل ہے متحرک عمل مطلب اس میں عقل کا استعمال ہوتا ہے جی اسے ہم باشعور اتباع یا ہدایت یافتہ غور و فکر کہہ سکتے ہیں اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل پوری طرح بیدار رہے وہ سوال بھی کرے وہ حکمت بھی تلاش کرے لیکن اس کے سوال کی نوعیت انکاری نہ ہو اچھا یعنی وہ بغاوت کے لیے سوال نہ کرے بالکل اس کا سوال دریافت کرنے والا ہو جب انسان یہ سچے دل سے تسلیم کر لیتا ہے نا کہ اس کی اپنی عقل کی ایک حد ہے اور اس کائنات میں ایک ایسی ذات موجود ہے جس کا علم کامل ہے تو وہ اپنی عقل کو اس اعلیٰ رہنمائی کے تابع کر دیتا ہے یعنی اجتہاد اور عقل اگر دین کی روح ہیں تو تقلید اور تسلیم اس کا وہ اجتماعی جسم ہے جو اس روح کو بھٹکنے سے بچاتا ہے کیا خوبصورت بات کہی آپ نے بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے تو اب اگر ہم اس نفسیاتی کشمکش کو آسمان سے زمین پر لائیں نا مطلب ہماری روز مرہ زندگی میں ہمارے دفتروں اور درز گاہوں میں میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ دو مختلف ذہن ایک ہی چھت کے نیچے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر تو ایک زبردست ٹکراؤ ہوتا ہے ہاں فرض کریں کہ ایک دفتر میں ایک انتہائی تخلیقی ذہن والا نوجوان ملازم ہے جو ہر پرانے طریقے کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کا جو باس ہے وہ ایک مکمل طور پر ساختی اور تخلیدی ذہن رکھتا ہے اسے بس اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے اور ڈسپلن چاہیے یہ تو ایک روزمرہ کا نفسیاتی ٹکراؤ ہے نا ایسا ہی درسگاہوں میں بھی تو ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے ایک بچہ جب کلاس میں پوچھتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی کیوں ہے ویسے کیوں نہیں تو اکثر اوقات استاد اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتا ہے جی تو اس ٹکراؤ کی اصل وجہ کیا ہے دیکھیں یہ ٹکراؤ انسانی تاریخ کا سب سے پرانا ادارہ جاتی ٹکراؤ ہے وہ جو بچے کا معصومانہ سوال ہوتا ہے نا وہ دراصل کائنات کو سمجھنے اور تخلیق کی سب سے پہلی چنگاری ہوتا ہے لیکن ہمارا جو مروجہ تعلیمی نظام ہے یا دفتری ڈھانچہ ہے اسے کیا چاہیے اسے استحکام چاہیے پرڈکٹیبلٹی چاہیے جی نظام کو چلانے کے لیے پیشین گوئی کی ضرورت ہوتی ہے تو جب کوئی تخلیقی ذہن آ کر اچانک سے پوچھتا ہے کہ کیوں تو اس ساختی ذہن رکھنے والے باس یا استاد کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اس کے اختیار اور نظام کے استحکام پر کوئی بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر نتیجہ اکثر بہت افسوسناک ہوتا ہے یا تو وہ تخلیقی فرد شدید مایوسی کا شکار ہو کر باغی بن جاتا ہے ہر چیز کو توڑنے پھوڑنے لگتا ہے یا پھر وہ نظام اس کی اس تخلیقی چنگاری کو مکمل طور پر بجھا دیتا ہے اور وہ بھی بیچارہ ایک روبوٹ بن کر رہ جاتا ہے یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے تو اس کا حل کیا ہے کیا جس شخص کے پاس کوئی نیا آئیڈیا ہے یا جو حقائق کو کسی نئے زاویے سے دیکھ رہا ہے وہ بس سچائی کا پرچم لے کر کھڑا ہو جائے اور ہر پرانے نظام کے خلاف بغاوت کر دے مطلب کیا تخلیق کا لازمی نتیجہ تصادمی ہونا چاہیے نہیں بالکل نہیں ماخذ اسی غلط فہمی کا ایک بہت خوبصورت اور میں کہوں گی بہت قابل عمل حل پیش کرتا ہے بغاوت کبھی بھی تخلیق کا مترادف نہیں ہوتی حقائق کو جان لینا ایک بات ہے لیکن ان حقائق کو بیان کرنے کا درست وقت مناسب زبان اور ایک ادب تلاش کرنا یہ بالکل دوسری بات ہے تو پھر ایک تخلیقی انسان کو کیا کرنا چاہیے ایک باشعور تخلیقی انسان کو دراصل بیک وقت دو سطحوں پر جینا سیکھنا پڑتا ہے ٹو لیولز پر اچھا وہ دو سطحیں کون سی ہیں پہلی سطح تو اس ادارے اس معاشرے یا اس نظام کے بنیادی نظم کا احترام ہے دیکھیں کوئی بھی معاشرہ مکمل افراتفری میں تو زندہ نہیں رہ سکتا نا روایتی ذہن رکھنے والے لوگ معاشرے کے دشمن نہیں ہوتے جی وہ تو دراصل اس عمارت کے ستون ہیں جس میں ہم سب رہ رہے ہیں بالکل تو پہلی سطح پر ان کا احترام لازم ہے یعنی وہ ایک طرح سے اس سڑک کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جس پر پوری ٹریفک چل رہی ہے چاہے وہ سڑک کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو اسے یکدم توڑا نہیں جا سکتا ورنہ سب کچھ رک جائے گا بہت عمدہ مثال دی آپ نے اور جو دوسری سطح ہے وہ اس انسان کا اپنا اندرونی فکری سفر ہے جسے اسے مرنے نہیں دینا تخلیقی انسان کو نہ اپنے اندر ایک فکری پناہ گاہ بنانی پڑتی ہے اسے یہ ہنر سیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے اس نئے اور انوکھے سوال کو ایسے پیرائے میں کیسے پیش کیا جائے کہ وہ سامنے والے کو کوئی بغاوت نہ لگے مطلب ادب اور نظم جو ہیں وہ تخلیقی قوت کو کمزور نہیں کرتے بالکل نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے ایک سمت کا تعین کرتے ہیں جیسے فرض کریں ایک دریا ہے اگر اس کے کناروں کو توڑ دیا جائے تو وہ سیلاب بن کر سب کچھ تباہ کر دے گا نا لیکن اگر اسے کناروں کے اندر رکھا جائے تو وہ بنجر زمینوں کو سیراب کرتا ہے یہ جو ساختی نظام ہے یہ دراصل دریا کے وہ کنارے ہیں واہ یہ دو سطحوں پر جینے کا تصور واقعی بہت پریکٹیکل ہے لیکن یہاں سے میرے ذہن میں ایک اور سوال جنل لے رہا ہے جی پوچھئے اگر ایک محقق یا تخلیقی انسان اپنے اندر اتنی کشمکش کا سامنا کر رہا ہے تو یہ جو علم ہے یہ دراصل پیدا کیسے ہوتا ہے اور پھر یہ ہم جیسے عام لوگوں تک پہنچتا کیسے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علم کی تخلیق کا یہ جو اندرونی سفر ہے یہ محسوس کیسا ہوتا ہے میں بتاتی ہوں علم کی تخلیق کا سفر کسی پرسکون لائبریری میں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنے کا نام بالکل نہیں ہے تو پھر کیسا ہوتا ہے یہ یہ ایک انتہائی اذیت ناک غیر یقینی اور شدید تنہائی کا نفسیاتی سفر ہوتا ہے جب کوئی فلسفی یا سائنسدان موجودہ علم کی سرحدوں سے آگے اپنا قدم رکھتا ہے نا تو وہاں کوئی سڑک نہیں بنی ہوتی اس کا ذہن موجودہ مفروضوں کو بار بار توڑتا ہے اور نئے سرے سے جوڑتا ہے اور اس میں ناکامی کا ڈر بھی تو بہت ہوتا ہوگا نا قدم قدم پر ناکامی ہوتی ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی یہ سوچ اسے کسی منزل تک لے بھی جائے گی یا وہ بس خلا میں بھٹک کر رہ جائے گا یہ دراصل دریافت کی لذت اور نامعلوم کے خوف کے درمیان ایک مسلسل چلنے والی جنگ ہے اس کی تصویر کشی اگر میں کروں تو کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک شخص کسی انتہائی گھنے اور تاریک جنگل میں کھڑا ہے وہاں کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کاٹ رہا ہے خود زخمی بھی ہو رہا ہے لیکن اسے اس نامعلوم جنگل میں راستہ بنانے کی بس ایک دھن سوار ہے اس کا کام صرف راستہ دریافت کرنا ہے بالکل یہی وہ محقق ہے وہ مجتہد ہے تو اب اس کے برعکس جب ہم علم کی تحصیل کی بات کرتے ہیں یعنی استاد یا معلم کا کردار تو ان کا کام کیا ہوتا ہے اس پورے عمل میں دیکھیں وہیں سے پھر علم کی ترسیل کا بیرونی سفر شروع ہوتا ہے استاد یا معلم کا کام اس دریافت شدہ مگر انتہائی پیچیدہ اور الجھے ہوئے علم کو لینا اور اسے ایک منظم سادہ اور قابل فہم شکل میں ڈھالنا ہے اگر ہم اسی جنگل والی مثال کو آگے بڑھائیں تو تو استاد وہ شخص ہے جو اس محقق کے بنائے ہوئے اس کچے اور خطرناک راستے پر جاتا ہے وہاں کی تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور ایک پختہ سڑک تعمیر کرتا ہے اور جگہ جگہ سائن بورڈز بھی لگاتا ہوگا تاکہ کوئی بھٹکے نا جی ہاں تاکہ اب جو بھی اس راستے پر آئے وہ بغیر کسی خوف کے اور بے حفاظت اپنی منزل تک پہنچ سکے کیا کمال کی بات ہے مطلب محقق جو ہے وہ انقطاع لاتا ہے پرانی زنجیریں توڑتا ہے اور جو استاد ہے وہ اس میں ایک تسلسل بناتا ہے میرے خیال ہے دونوں کو مختلف چیزوں میں علمی لذت ملتی ہوگی نا بالکل محقق کو لذت اس جنگل میں ایک نیا مقام دریافت کرنے پر ملتی ہے جبکہ استاد کو وہ علمی لذت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ کسی دوسرے کے ذہن میں اس الجھے ہوئے تصور کو سلجھا کر ایک روشنی پیدا کرتا ہے دونوں واقعی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں جی محقق کے بغیر انسانیت کا فکری سفر آگے نہیں بڑھے گا اور محلم کے بغیر وہ دریافت شدہ علم کبھی معاشرے کا حصہ نہیں بن پائے گا یہی دونوں مل کر ہی تو تہذیبوں کو بناتے ہیں نا تو ہم, ہم نے دیکھا کہ تخلیقی ذہن کس طرح علم کی سرحدوں کو آگے بڑھاتا ہے نامعلوم جنگلوں میں راستے بناتا ہے مطلب اس کے پاس ایک غیر معمولی ویژن اور بہت طاقت ہوتی ہے لیکن یہاں آ کر نا میرے ذہن میں ایک بہت ہی سنگین سوال پیدا ہو رہا ہے وہ کیا اگر علم اتنی بڑی طاقت ہے تو کیا محض ذہین ہونا یا بہت زیادہ علم رکھنا کسی انسان کے کامیاب یا درست راہ پر ہونے کی حتمی ضمانت ہے اور میری نظر میں یہی اس پورے فکری جائزے کا سب سے حساس اور چونکا دینے والا موڑ ہے ماخذ اس بات کا جواب نہایت دو ٹوک انداز میں تاریخ اور کائناتی اصولوں کی روشنی میں دیتا ہے اور وہ جواب کیا ہے اس کا جواب ہے نہیں ہر گز نہیں ذہانت جب تک اخلاق اور ایک روحانی مرکز یعنی ہدایت کے تابع نہ ہو وہ کائنات کے سب سے خطرناک اور تباہ کن قوت بن سکتی ہے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ علم کا کام صرف یہ بتانا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے واہ اور حکمت بتاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے بالکل صحیح علم آپ کو قابلیت دیتا ہے حکمت آپ کو حد بتاتی ہے اس کی مثال تو ہم آج کے دور میں بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں نا جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جینیاتی انجینئرنگ کو ہی لے لیں جی بالکل جدید سائنس نے انسان کے ہاتھ میں ایک ایسی طاقت دے دی ہے کہ وہ کائنات کے بنیادی ڈھانچے سے چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے مطلب علم نے ہمیں اس قابل تو بنا دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر اتنی اخلاقی بلوغت ہے کہ ہم اس طاقت کو تباہی کے بجائے انسانیت کی فلاحی کے لیے استعمال کریں اور یہی تو وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں یہ جو جدید دنیا ہے یہ مات کھا رہی ہے ٹیکنالوجی انسان کو قدرت تو دے رہی ہے لیکن اسے حکیم نہیں بنا رہی ماخذ اس کی وضاحت کے لیے ہمیں تعلیق اور قرآن کی ان مثالوں کی طرف لے جاتا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں جیسے کہ فرعون کی مثال جی فرعون کی مثال لیجیے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض ایک ظالم اور کوئی احمق سا بادشاہ تھا ہاں فلموں میں بھی تو ایسے ہی دکھاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی ذہین منظم اور ایک غیر معمولی انتظامی ذہن کا مالک شخص تھا اس نے اپنے دور کی ایک بہت بڑی تہذیب کو کھڑا کیا تھا تو پھر وہ تباہ کیوں ہوا کیونکہ اس کی وہ غیر معمولی ذہانت بندگی اور توازوں سے خالی تھی اس چیز نے اس کے اندر ایک خوفناک نفسیاتی خلا پیدا کر دیا اور اس خلا کو پھر اس کے تکبر نے بھر دیا وہ اپنی ہی اس انتظامی قابلیت اور طاقت کے سحر میں اتنا مبتلا ہو گیا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارا رب ہوں او یعنی جب طاقت کو کوئی اخلاقی اور روحانی حدود نہیں ملتی تو ذہن کی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے بالکل اور پھر قارون کا واقعہ بھی تو اسی قبیل سے ہے نا ہاں قارون وہ بھی تو کوئی معمولی انسان نہیں تھا نا اگر ہم معاشی اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو آج کے دور کے کسی بھی بڑے اکنامک اور ویلتھ مینجمنٹ کے ماہر سے کہیں آگے تھا جی قارون کے نفسیات کا اگر ہم گہرا جائزہ لیں تو اس کی تباہی کا سبب اس کا مال نہیں تھا تو پھر کیا تھا اس کی تباہی کا سبب اس کی وہ سوچ تھی جب اس نے کہا کہ یہ سب مال و دولت تو مجھے میرے اپنے علم اور قابلیت کی بنیاد پر ملا ہے اس نے کامیابی کا کریڈٹ صرف خود کو دے دیا جی اس نے اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ صرف اور صرف اپنی ذہانت کو دیا اس کے ذہن سے شکر گزاری اور یہ احساس مکمل طور پر مٹ گیا کہ یہ صلاحیت بھی اسے کسی نے عطا کی ہے اور اگر آپ غور کریں تو آج کی جدید مادی تہذیب بھی بینا اسی نفسیات پر کھڑی ہے یہ تو بہت خوفناک بات ہے مطلب جہاں ہر سٹارٹ اپ ہر کارپوریٹ کامیابی اور ہر مالیاتی اضافے کو محض انسان کی اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے اور انسان کسی بھی اخلاقی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتا ہے بالکل ایسا ہی ہے لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور مثال ہے جو میری نظر میں سب سے زیادہ خوفناک ہے یقیناً آپ ابلیس کی بات کر رہی ہیں ماخذ میں اس کا تذکرہ بہت ہی گہرے نفسیاتی انداز میں کیا گیا ہے نا یہ ہاں ابلیس کے معاملے میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کوئی جاہل ہستی نہیں تھا اس کے پاس تو کائنات کا سب سے اعلیٰ یعنی میٹا فزیکل انٹیلیجنس موجود تھی مطلب اسے تو سب کچھ ڈائریکٹ نظر آ رہا تھا بالکل وہ خدا کے وجود فرشتوں اور کائنات کے نظام کو کسی اندھے ایمان کے تحت نہیں بلکہ حتمی مشاہدے کی بنیاد پر جانتا تھا اس کے پاس علم کی کوئی کمی تو نہیں تھی نا تو پھر وہ کیوں ناکام ہوا hmm. کیونکہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا جی لیکن اس کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کی عقل میں توازو اور آجزی کی مکمل عدم موجودگی تھی اس کا زوال اس لیے نہیں ہوا کہ وہ حقائق کو جانتا نہیں تھا بلکہ اس لیے ہوا کہ اس نے جاننے کے باوجود جھکنے سے انکار کر دیا یعنی اس کی فکری انا اس کی ذہانت پر حاوی ہو گئی بالکل ایسا ہی ہوا یہ تصور تو واقعی کھلا دینے والا ہے مطلب اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ صرف معلومات جمع کر لینا یا کائنات کے رازوں کو سمجھ لینا بندگی کی دلیل نہیں ہے قطعی نہیں اگر ایک ایسا وجود جو خدا سے براہ راست ہم کلام ہو محض اپنی فکری انا کی وجہ سے راندھا درکا ہو سکتا ہے تو بھلا ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے اس سے تو مجھے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو جدید تعلیم ہمیں معلومات کے انبار دے رہی ہے وہ ہمیں قادر تو بنا رہی ہے لیکن لیکن اگر ہمارے اندر جھکنے اور اپنی اس محدودیت کو تسلیم کرنے کی صفت پیدا نہیں ہو رہی نا تو دراصل ہم بھی خاموشی سے اسی ابلیسی نفسیات کا شکار ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ماخذ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ عقل کا ہدایت یافتہ ہونا کس قدر ناگزیر ہے بندگی کے بغیر ذہانت ایک ایسی آگ ہے جو روشنی کم اور تباہی زیادہ پھیلاتی ہے صحیح تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ علم اور ذہانت کا معیار محض معلومات کا جمع ہونا نہیں ہے تو ذرا آج کے تعلیمی اور علمی نظام کی طرف نظر دوڑاتے ہیں آج دنیا بھر میں علم کو ماپنے کا پیمانہ کیا ہے ڈگریاں اور کیا جی ہاں محض کاغذ کے ٹکڑے ہم علم کو ڈگریوں سے ناپتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مقالہ یا یونیورسٹی کی اسناد یا کسی کے نام کے ساتھ لگا ہوا وہ جو پی ایچ ڈی کا ٹائٹل ہوتا ہے کیا وہ اس بات کی حتمی ضمانت ہے کہ وہ شخص واقعی ایک باشعور اور تخلیقی ذہن رکھتا ہے دیکھیں ماخذ اس حوالے سے موجودہ علمی اور ادارہ جاتی نظام کا بہت سخت اور حقیقت پسندانہ محاکمہ کرتا ہے سچائی تو یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ اسناد اور ڈگریاں اکثر اوقات صرف اس بات کا ادارہ جاتی اعتراف ہوتی ہیں کہ ایک شخص نے ایک متعین فریم ورک ایک روایتی اور ساختی نظام کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا ہے مطلب اس نے وہ سارا پروسیس پاس کر لیا ہے جی اس شخص نے یہ سیکھ لیا ہے کہ نظام کو آخر کیسی تحقیق چاہیے مقالے میں حوالہ جات کس ترتیب سے دینے ہیں اور کس قسم کا استدلال ان تعلیمی کمیٹیوں کو خوش کرتا ہے اچھا تو اگر میں اس ساری بات کا نچوڑ نکالوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی جامعات سے نکلنے والے بہت سے سند یافتہ افراد جنہیں ہم بہت بڑا عالم یا مفکر سمجھتے ہیں دراصل وہ کوئی تخلیقی ذہن نہیں رکھتے جی کیا وہ صرف علم کی ترسیل کرنے والے یعنی ٹرانسمیٹرز ہیں جو پرانے ہی علم کو نئے لفظوں میں سجا کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں میں جانتی ہوں کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن ایسا ہی ہے ہر ڈگری ہولڈر فکری طور پر متحد یا نئی سوچ پیدا کرنے والا نہیں ہوتا ماخذ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے موزیکی کی ایک بڑی دلچسپ مثال پیش کرتا ہے وہ کیا فرض کریں کوئی شخص موزیقی کے تمام قواعد رٹ لیتا ہے اسے سارے راگ یاد ہو جاتے ہیں وہ ساز بجانے کی ہر ٹیکنیک پر مکمل عبور حاصل کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک بہت ہی قابل احترام استاد تو بن سکتا ہے جو دوسروں کو قواعد سکھائے لیکن یہ ساری ٹیکنیکی مہارت اس بات کی قطعی ضمانت نہیں ہے نا کہ وہ ایک بڑا موسیقار بھی بنے گا جو کوئی نئی دھن تخلیق کر سکے بالکل کیونکہ نئی دھن تخلیق کرنے کے لیے تو اندر کی بے چینی درکار ہوتی ہے صرف قواعد تو نہیں نا بالکل سچا تخلیقی ذہن ایک شدید داخلی کرب اور اضطراب کا نام ہے تخلیقی محقق وہ ہوتا ہے جو بنے بنائے جوابات پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ وہ ایسے غلط سوالات اٹھانے کا خطرہ مول لیتا ہے جو اس پورے نظام کو بے آرام کر دیتے ہیں مطلب وہ رسک لیتا ہے جی وہ ان تاریک جگہوں پر قدم رکھتا ہے جہاں لٹریچر خاموش ہوتا ہے اور جہاں جوابات پہلے سے موجود نہیں ہوتے ادارہ جاتی نظام تو عموماً اس بے یقینی سے گھبراتا ہے کیونکہ ادارے کو تو قابل پیمائش کارکردگی چاہیے ہوتی ہے تو پھر یہ پی ایچ ڈی والے کیا کرتے ہیں اس لیے پی ایچ ڈی کرنے والا شخص موجودہ لٹریچر کو دوبارہ منظم تو کر لیتا ہے لیکن حقیقت کے ساتھ ایک نیا زندہ اور دھڑکتا ہوا تعلق قائم کرنا یہ محض اسناد کے بس کی بات نہیں ہے تو کیا ہم اساتذہ کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں نہیں نہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ علم کی ترسیل کرنے والے اساتذہ اہم نہیں ہے وہ یقیناً روایات کی حفاظت کرتے ہیں لیکن محض ایک ڈگری کو حقیقی فکری گہرائی کا قطعی معیار سمجھ لینا یہ ایک بہت بڑا فکری مغالطہ ہے یہ فکری سفر تو واقعی ذہن کے بہت سے بندریچوں کو کھولنے کا سبب بنا ہے آئیے اب اس تمام گفتگو کو ذرا سمیٹتے ہیں سید جہان زیب آبدی کے اس عمیق تجزیے کا خلاصہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ انسانی شعور کا کمال کسی ایک انتہا پر کھڑے ہونے میں نہیں ہے جی توازن میں ہے بالکل کامل انسان وہ ہے جس کی شخصیت میں توازن ہو جس کے اندر اجتہاد اور نئے سوالات کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہو لیکن وہ تقلید نظم اور ادب کے احترام سے بھی پوری طرح جڑا ہوا ہو جو پرانی عمارت کو گرانے سے پہلے یہ جانتا ہو کہ نئی اور بہتر عمارت کیسے بنانی ہے جی ہاں اور سب سے اہم بات وہ حق کی مرکزیت اور بندگی کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے کیونکہ ذہانت جب تک اخلاق توازو اور ہدایت کی تابع نہیں ہوتی وہ انسان کو کمال تک پہنچانے کے بجائے اور ابلیسیت کے اندھے غار میں دھکیل دیتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ توازن ہی اصل کمال ہے عقل اور وہی کا رشتہ نا ایسا ہی ہے جیسے آنکھ اور روشنی کا رشتہ آنکھ کتنی ہی بینا کیوں نہ ہو اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتی اسے رہنمائی کے لیے بیرونی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ روشنی وہی اور ہدایت ہے تو اس گہرے فکری سفر کے اختتام پر ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو تنہائی میں خود سے ضرور پوچھنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہم سب روزمرہ زندگی کی دوڑ میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں اور اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں بالکل لیکن اس تمام تر ہنگامے سے دور کبھی یہ رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ذہن واقعی کسی عظیم سچائی کو دریافت کرنے کے اس داخلی کرب اور استراب سے گزر رہا ہے یہاں محض ایک پہلے سے طے شدہ نظام کے دیے گئے جوابات کو طوطے یا روبوٹ کی طرح دہرا رہے ہیں بہت چپتا ہوا سوال ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ وہ واقعی غیر معمولی طور پر ذہین ہے اور کچھ نیا سوچ رہا ہے تو کیا اس کی وہ ذہانت اور وہ سوچ اسے خدا کے سامنے اور انسانوں کے سامنے مزید آجز اور متوازے بنا رہی ہے یا پھر تقبل کا شکار کر رہی ہے جی یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمام تر علمی اور فکری کامیابیاں خاموشی کے ساتھ اس کے اپنے ہی اندر کسی فرون یا ابلیس کی پرورش کر رہی ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو انتہائی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے